حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان راستے میں تین دن تک قیام کیا اور وہاں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلوت کی میں نے مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر بلایا لیکن اس دعوت میں روٹی اور گوشت نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجور پنیر اور گھی رکھ دیا گیا اور یہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا مسلمانوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ امہات المومنین میں سے ہیں یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لونڈی ہی رکھا ہے کیونکہ وہ بھی جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھیں اس پر بعض نے کہا کہ اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کرائیں تو پھر تو وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور اگر آپ ان کے لیے پردہ نہ کرائیں تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت سے ہیں جب سفر ہوا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے جگہ بنائی اور لوگوں کے اور ان کے درمیان پردہ ڈلوا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انسٹھ